ذات اپنے آپ کو گناہ سے برائی سے بچانے کا کام کرے بے حیائی اور بے شرمی سے ناجائز حرام تعلق سے زینا سے اپنے آپ کو بچاوے اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی عزت عطا فرمائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب خبر ہوئی کہ میرے بارے میں ایسی غلط باتیں مدینہ میں مشہور ہے تو وہ اپنے شوہر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے ابا جان کے گھر چلی گئی جب اپنے گھر پر پہنچی بہت رو رہی تھی لگاتار رو رہی تھی ابا اور اما نے ان سے پوچھا کیا بات ہے رونے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو اور ان کی بیوی کو یعنی حضرت عائشہ کی اما جان کو پہلے سے معلوم تھا جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی کے اوپر بہت غم ہے اور بیٹی اسی زنا کی توہمت کی وجہ سے پریشان ہے اور مسلسل رو رہی ہے تو ماں نے ان کو تسلی دی ماں نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارے جیسی عورت پر اس طرح ہوا کرتا ہے تہمت لگا کرتی ہے مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بیٹی اللہ نے تجھے بڑی خوبیوں والا بنایا ہے تیری بڑی فضیلت ہے اور سب سے بڑی بات تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی ہے اس لیے حسد کی وجہ سے لوگ ایسی غلط تہمت لگایا کرتے ہیں بیٹا رو مت گھبراؤ مت صبر سے کام لو صبر کرو یہ ماں نے سمجھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا کہ اے میری ماں میں کیسے صبر کروں جب کہ پورے مدینہ میں میرے بارے میں غلط چرچا ہو رہا ہے میرے لیے غلط باتیں مشہور ہو رہی ہے میں کیسے صبر کروں میرے اوپر لوگ غلط تہمت لگا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے گھر جا کر کے پوری دی پورا دن اور پوری رات روتی رہی ان کا رونا بند نہیں ہوا رات کو نیند بھی نہیں آئی اور پوری رات رونے کے اندر گزار دی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ اپنے ابا کے گھر چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جو خدمت کرنے والی عورت تھی جو گھر میں کام کرتی تھی کنیز اس کو کہتے تھے اس زمانے کے اندر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریرہ یہ گھر کی کنیز تھی کام والی تھی خدمت کرنے والی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بریرا میری عائشہ کے بارے میں پورے مدینہ کے اندر بات پھیل رہی ہے تو بتلا کیا حقیقت ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح صحیح سچا سچا جواب دے دیا کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج تک عائشہ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا کوئی خرابی نہیں دیکھی کوئی برائی نہیں دیکھی کتنی صحیح اور سچی بات حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی بھلے پورے شہر کے اندر غلط باتیں پھیل رہی ہے لیکن حضرت بریرہ نے سچی بات بتلائی میری بہنوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے کیسی بھی بات چلتی ہو لیکن جو صحیح اور سچی بات ہو وہ ہمیں کہنی چاہیے حضرت بریرہ نے کہا حضور میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا کوئی برائی نہیں دیکھی بس اتنی بات ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہے ابھی عمر زیادہ نہیں ہے تو گھر میں جب روٹی بنانا ہوتا ہے تو آٹا گوندتی ہے آٹا تیار کرتی ہے اور پھر اس کو آنکھ لگ جاتی ہے نیند آ جاتی ہے تو بکری آ کر کے اس کا آٹا کھا لیتی ہے بس اتنی بات ہے باقی میں نے ان کے اندر کوئی بات نہیں دیکھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا پورا اطمینان تھا کہ حضرت عائشہ پاک ہے بری ہے حضرت عائشہ اسی لیے ایک موقع پر صحابہ کے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما علم تو اہلی اللہ خیرا مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں یعنی میری بیوی کے بارے میں خیر اور بھلائی ہی میں جانتا ہوں یعنی میرے گھر والوں میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے کوئی گندی بات نہیں ہے میری عورت پاک ہے حضور کو پورا یقین تھا لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان تھے پورے شہر کی باتیں سن سن کر کے طبیعت کے اوپر تھوڑا اثر ہوا تھا اللہ تعالی نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے وہ طبعی اثر طبعی تقدر اللہ تعالی نے دور فرما دیا صاف کر دیا ادھر حضرت عائشہ رات رات اس نے رونے کے اندر گزار دی پوری رات وہ روتی رہی جب دوسرا دن ہوا تو دوسرا دن بھی اسی طریقے سے گزرا دوسری رات بھی رونے کے اندر گزری ایک منٹ نیند نہیں آرام نہیں کھانا پینا نہیں بس مسلسل رو رہی ہے ان کے ابا اور اما کو خطرہ ہو گیا کہ میری بیٹی عائشہ کو روتے روتے کہیں اس کا کلیجا پھٹ نہ جاوے اتنا روتی تھی کہ کلیجے کے پھٹ جانے کا ڈر لگنے لگا ابا اور اماں سمجھاتے تھے لیکن اتنا غم تھا اس توہمت سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بس رو ہی رو رہی تھی دو دن دو رات گزر گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ملاقات کے واسطے کتنی خوش قسمتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ساری دنیا کے لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں جو بھی آنا چاہے جو بھی ملنا چاہے حضور کے گھر پر آتا ہے اور یہ حضرت ابو بکر کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی خود چل کر کے ان کے گھر کے اوپر تشریف لا رہے ہیں کتنی بڑی خوش قسمتی اللہ اللہ مکہ میں حضرت ابو بکر کا مکان تھا تو جب ہجرت کرنا تھا تو حضور رات کو اٹھے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور چپ کے چپ کے حضرت ابو بکر کے مکان پر پہنچ گئے اور وہاں سے مدینہ روانہ ہوئے مکہ کی زندگی میں بھی حضرت ابو بکر کی یہ خوش قسمتی کہ اللہ کے نبی ان کے گھر پہ تشریف لائے اور وہاں سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور آج یہ خوش قسمتی مدینہ میں بھی نصیب ہوئی کہ مدینہ میں جو مکان تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں آج بھی وہ جگہ پر نشان موجود ہے وہاں عربی میں لکھا ہوا ہے حاضی خوخت سیدنا ابی بکری صدیق کہ اس جگہ کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جھونپڑا تھا مکان تھا وہ بابرکت جگہ آج بھی مدین منورہ کے اندر نشان کے ساتھ موجود ہے حضور تشریف لائے اور تشریف جب لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ گئے عجیب بات کہ اتنے دنوں میں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا حضور کی طبیعت مبارک پر اتنا اثر تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے نہیں تھے سوچو حضرت عائشہ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا ایک طرف حضور کی محبت اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ ایک مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے بھی نہیں تھے آج اتنا لمبا وقت گزرنے کے بعد حضور تشریف لائے قریب میں آ کر کے بیٹھ گئے جب حضور بیٹھے تو حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی بیوی بھی بیٹھ گئی سب لوگ بیٹھ گئے حضرت عائشہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے سب سے پہلے خطبہ پڑھا کلم شہادت پڑھا اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں تمہارے متعلق ایسے ایسے کام کی خبر پہنچی ہے سنو عائشہ اگر تو پاک ہے اگر نے گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ تجھے ضرور بری کر دیں گے تیرے پاک ہونے کا اعلان کر دیں گے آگے فرمایا عائشہ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے اگر کچھ بھول ہو گئی ہے تو توبہ کر لے استغفار کر لے معافی مانگ لے اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس لیے میری عائشہ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو بھول ہو گئی ہو اقرار کر کے اللہ کے سامنے توبہ کر لو معافی مانگ لو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت عائشہ نے سنا تو ان کے آنسو بند ہو گئے آنسو سوکھ گئے ایک کترا بھی آنسو آنکھ میں نہیں رہا اور فوراً اپنے ابا جان سے کہتی ہے ابا جان حضور کی بات کا جواب دو ابا جان نے کہا میں کیا جواب دوں بیٹا میں کیسے جواب دوں ابا جان نے جواب دینے سے منع کر دیا حضرت عائشہ نے اپنی امی جان سے کہا امی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دو تو ان کی اما نے بھی کہا کہ بیٹا میں کیا جواب دوں میں کیسے جواب دوں حضور کو امی نے بھی منع کر دیا ابا نے بھی جواب دینے سے منع کر دیا اور امی نے بھی جواب دینے سے منع کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر کی لڑکی دیکھا کہ کوئی جواب دینے تیار نہیں تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے جواب دینا شروع کیا اور ایسا فصیح و بلی جواب دیا عجیب جواب دیا بڑا پیارا جواب دیا کہنے لگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے میرے بارے میں ایک بات سنی ایک خبر سنی اور وہ بات سنتے سنتے آپ کے دل میں بیٹھ گئی آپ نے عملی طور پر اس کو مان بھی لیا لیکن اگر میں نہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا اور حقیقت ہے میرے اللہ جانتے ہیں میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اگر میں سچی بات کہوں گی کہ میں نے کام نہیں کیا غلط کام نہیں کیا تو تم میری بات کو نہیں مانو گے اور اگر میں مان لوں میں اقرار کر لوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو تم میری بات کو مان لو گے کبس اس وقت تو میرا حال وہ ہے میری مثال وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ سلاد وسلام نے اپنے بیٹوں کی جھوٹی بات جب سنی تھی تو جو بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی وہی میری مثال ہے وہی میرا حال ہے کہ دس بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کے گئے اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے مل جل کے کنویں میں ڈال دیا ابا کی نظر سے ہٹا دیا اور آ کر کے جھوٹھی بات کہی کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین اے ابا ہم کھیل رہے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا جنگل کا جانور آیا بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر کے یوسف بھائی کو پھاڑ کے کھا لیا کا جب جھوٹھی بات انہوں نے کہی بھائیوں نے حالانکہ انہوں نے خود کنویں میں ڈالا تھا لیکن جھوٹھی بات کہی کہ بھیڑیا کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا فصبر جمیل المستعان على ما تصفون میں صبر کرتا ہوں اللہ سے مدد مانگتا ہوں جو بات تم بتلاتے ہو جو بات یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی وہی بات میں کہتی ہوں میں صبر کرتی ہوں اور میرے اللہ سے مدد مانگتی ہوں اللہ میری مدد کرے اتنی بات کہی حضرت عائشہ مجلس میں سے کھڑی ہو گئی اور جا کر کے اپنے بستر پر سو گئی بے چین ہے پریشان ہے بستر پر سو گئی ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں عجیب ہو گیا عجیب ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت پر آسمان سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے ساتوں آسمان پر سے اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل نے آ کر کے قرآن کریم کی تقریباً بیس آیتیں سنائی جبرائیل نے آ کے قرآن سنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرے آنے لگے جب بھی جبرائیل آتے تھے قرآن لے کے آتے تھے تو حضور کے پورے بدن کے اوپر ایک عجیب حالت ہوتی تھی گرمی ہو جاتی تھی پورا چہرہ مبارک پسینے اور پانی کے قطرے سے بھر جاتا تھا اور حضور نے اپنے سر مبارک کے اوپر کپڑا اوڑھ لیا عام طور پر جب جبریل لاتے تھے قرآن لاتے تھے حضور اپنے چہرے اور سر پر کپڑا ڈال دیتے تھے اللہ تعالی نے ایک دو نہیں بیس آیتیں اتاری دو رکو اللہ نے اتار دیے فرمایا ان اندی ن جاف کے عسبت لاتا شرکم بل ہو خیر الکم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 آیتیں قرآن کی تقریباً دو رکو اللہ نے اسی وقت کے اوپر یہ آئے تھے نازل فرمائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کالے بادلوں کے بیچ میں سے چودوی کا چاند نکل کر کے سامنے آیا ہو نورانی چہرہ چمکتا ہوا چہرہ اور پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے ہے اور کپڑا ہٹا کر کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے خوشخبری دی ارشاد فرمایا اب شری یا عائشہ اے میری عائشہ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ میری عائشہ ام اللہ فقد ابرا کی اللہ نے تیرے پاک ہونے کا قرآن میں اعلان فرما دیا اللہ نے اعلان کر دیا کہ عائشہ پاک ہے اور اس پر تہمت لگانے والے تمام کے تمام ظالم جھوٹے ہیں ان پر لانت ہے دنیا میں اور آخرت میں ان پر عذاب ہے عجیب خوشی کا ماحول ہو گیا ابا اور اما نے کہا بیٹا عائشہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو حضور کا شکریہ ادا کرو جواب کے اندر کہا حضرت عائشہ نے نہیں میں اس معاملے میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی میں صرف میرے اللہ کا احسان مانتی ہوں میں اپنے رب کا اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں میرے اللہ نے میرے لیے قرآن میں پاک ہونے کا اعلان کر دیا میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں یہ کہہ کر کے مسلح پہ کھڑی ہو کر سجدے میں گر گئی اللہ کا شکر ادا کیا حضرت عائشہ فرماتی تھی مجھے یقین تھا کہ میں پاک ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میرے اللہ میرے پاک ہونے کا اعلان ضرور کریں گے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے اتنا اونچا درجہ ملے گا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن میں آیت اتاریں گے اور قرآن کی بیس بیس آیتیں اللہ میرے لیے اتاریں گے اور وہ آیتیں قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے لوگ اس کی تلاوت کریں گے اور مجھ پر تہمت لگانے والوں کو قیامت تک لوگ لانت سے یاد کریں گے میرے اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا اتنا اونچا درجہ مجھے دیا کہ میرے لیے میرے اللہ نے قرآن میں اتنی ساری آیتیں نازل فرما دی کیا عجیب مقام ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کا میری بہنوں ایک عورت ذات اپنے آپ کو گناہ سے بچائے پاک رکھے اپنے آپ کو تو اللہ تعالی اپنے غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرماتے ہیں اس کی نصرت فرماتے ہیں حضور پھر مسجد میں تشریف لائے آ کر کے صحابہ کے رام کے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی اعلان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں میری عائشہ کے پاک ہونے کا اعلان کر دیا اور جن لوگوں نے یہ توہمت لگائی تھی ان کو بلایا گیا عبداللہ ابن ابئی کو بلوایا جو پہلے نمبر پر تھا اس تہمت کے لگانے میں حضور نے اس کو تہمت کی سزا لگوائی ہمارے مذہب کے اندر کسی پاک عورت کے اوپر تہمت لگانے کی بڑی خطرناک سزا آئی ہے کوئی کسی عورت پر تہمت لگاوے اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہوئے تو ایسی توہمت لگانے والوں کو ایسی ایٹی سپاٹے مارے جاتے ہیں یہ قرآن کا قانون ہے جلدا کہ ایسے توہمت لگانے والوں کو اسی سپاٹے کوڑے مارے جائے ولا تقبل لهم شہادت ابدا اور ہمیشہ ان کی گواہی کسی بھی کام میں قبول نہیں کی جائے گی وہ چاند دیکھ کے آوے ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہو جاؤ تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی حضور نے عبداللہ ابن ابئی جو منافق تھا اس پر توہمت کی سزا لگوائی اور ڈبل سزا لگوائی اس لیے کہ وہ شروعات کرنے والا تھا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور جو عورت صحابیہ نے تہمت لگائی تھی ان کو بھی بلوایا اور تینوں کے تینوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسی سپاٹے لگوائے اگرچہ یہ سچے مسلمان تھے حضرت ہمنا رضی اللہ تعالی نہ حضرت مستا حضرت حسان لیکن تینوں کو حضور نے اسی اسی سپاٹے لگوائے ان کے اوپر سزا حضور نے جاری کروائی اور پورے مدینہ کے اندر اس بات کا اعلان ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ پاک اور یہ تہمت لگانے والے سراسر جھوٹے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ان کہ یہ تہمت لگانے والی ایک چھوٹی سی جماعت تھی منافقین کی جماعت لا سب شر الکم اس تہمت لگانے کو برا مت سمجھو بل ہوا خیر القم یہ تو تمہارے لیے بڑی اچھائی کی بات ہو گئی کہ حضرت عائشہ کی پاکی کو ان کے پاک ہونے کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا جس سے حضرت عائشہ کا مقام مرتبہ درجہ بلند ہو گیا بہت اونچا ہو گیا اور حضرت عائشہ کی پاکی کو لوگ قیامت تک قرآن میں پڑھتے رہیں گے قرآن میں تلاوت کرتے رہیں گے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ہدایت دی ہے جس کی آج کے زمانے میں ہم کو ضرورت ہے اسی لیے میں ان آیتوں کو آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھا دیتا ہوں اللہ فرماتے ہیں ولزی برہ لہو کہ جس ظالم نے عبداللہ ابن ابئی نے اس تہمت کی شروعات کی تھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں ڈبل سزا آخرت میں جہنم کی سزا آگے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایک خاص نصیحت کی اللہ نے جو ہم سب کو دھیان رکھنے کی ہے نصیحت یہ فرمائی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين قاعدے کی بات بتلائی کہ جب ایسی کوئی خبر سنو تہمت کی بات سنو تو فوراً یہ کہنا چاہیے کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے اگر تمہاری بات سچی ہے تو چار گواہ لاؤ چار سچے گواہ پیش کرو کہ اس عورت نے یہ خراب کام کیا ہے اگر کوئی گواہ نہیں ہے وٹنس نہیں ہے اور ایسے ہی کوئی بات افواہ چلاوے تو فوراً اپنی زبان سے کہنا چاہیے کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے یہ غلط بات ہے یہ توہمت کی بات ہے اس لیے میری بہنوں جب کبھی ایسی خبر سنو غلط تو فوراً اس کو جھٹلا دو اس کو رد کر دو یہ واجب ہے مسئلہ لکھا ہے فکہ نے کہ کوئی ایسی غلط بات سنے تو اس پر خاموش مت رہنا چپ مت رہنا بلکہ اس کو فوراً کہہ دینا نہیں یہ جھوٹی بات ہے اور یہ جس کو جٹلا دینا واجب اور ضروری ہے اور آگے اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی بے انفسیم ہیرا اس میں یہ نصیحت فرمائی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر توہمت لگاوے تو وہ دوسرے پر توہمت نہیں ہے وہ تمہاری ذات پر توہمت ہے تمام مسلمان مرد اور عورت آپس میں بھائی بہن ہیں مرد بھائی بھائی ہیں بہنیں بہن بہن ہیں اگر ایک بہن دوسری بہن پہ توہمت لگائے گی تو تو نے تو تیری ایمان والی بہن پہ تہمت لگائی یہ تہمت تیرے اوپر آئے گی تو یوں سمجھتی ہے کہ میں نے دوسری عورت کو توہمت لگائی نہیں یہ تہمت تیری ذات کے اوپر آتی ہے آگے اللہ فرماتے ہو لمسکم فی ما افضتم فیہ عذاب عظیم یہ تو اللہ کی مہربانی ہو گئی اللہ کا کرم ہو گیا کہ جو مسلمان بھولے پن میں اس تہمت میں شامل ہو گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا صرف اسی اسی سپاٹے کی اسی کوڑے مارنے کی معمولی تھوڑی سی سزا ان کو ہوئی اور اللہ نے ان کو معاف کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ان کو معاف نہ کرتے تو ان کو بھی بڑا عذاب آ کر کے پکڑ لیتا ان پر بھی بڑا عذاب آ جاتا اور خدا کے عذاب کی پکڑ میں وہ لوگ بھی پھنس جاتے لیکن اللہ کی مہربانی ہو گئی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمت ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشا واللہ سمیع علیم اللہ نے اپنی مہربانی سے تم کو گناہ سے پاک کیا ورنہ اے مسلمانوں اگر اللہ تم کو پاک نہیں کرتے تو دنیا کی کوئی چیز تم کو پاک نہیں کر سکتی تھی میری بہنوں ہمیشہ اس آیت کو سامنے رکھنا ہماری بہت سی بہنیں اپنی عبادت اپنی نیکی دوسروں کے سامنے فخر سے بتلاتی ہے دیکھو اللہ کی نعمت کے طور پر ذکر کرنا الگ بات ہے اور فخر سے بتلانا کہ میں ایسی نیک ہوں میں ایسی عبادت کرنے والی ہوں میرے اندر ایسا تقوا ہے ایسی بات لوگوں کے سامنے فخر سے بتلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے خود اللہ نے فرما دیا فلا عالم اتقا اپنے آپ کو سب کے سامنے پاک مت بتلاؤ اللہ جانتے ہیں تمہارے اندر کتنا تقوا ہے کتنی پرہیزگاری ہے تم کتنے پانی میں ہو اللہ جانتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے تم کو گناہ سے پاک فرمایا آگے اللہ فرماتے ہیں از تلب کو نہ السنتکم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم کہ تم اپنی زبان سے بول رہے تھے اپنے منہ سے یہ بات نکال رہے تھے ایسی گندی غلط توہمت الزام کی باتیں حالانکہ تم کو کوئی خبر نہیں تھی تم کو حقیقت معلوم نہیں تھی میری بہنوں جس بات کی حقیقت ہم کو معلوم نہ ہوئے ایسی بات کبھی زبان سے مت نکالو ایسی بات سنو پیٹ میں رکھ لو ایسی بات کو کبھی لوگوں کے سامنے مت بتلاؤ آج ہم کتنی باتیں بغیر تحقیق کے حقیقت جانے بغیر لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں بتلاوے یہ کوئی ہلکی بات ہے یہ کوئی آسان ہے یہ ایزی ہے نہیں اللہ کے یہاں یہ بہت خطرناک گناہ کی بات ہے وہ عند اللہ عظیم یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ جس بات کی حقیقت ہم کو معلوم نہ ہوئے ہم نے آپ سے دیکھا نہ ہوئے ایسی باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے بتلاتے پھرے یہ کوئی آسان نہیں یہ کوئی ہلکی بات نہیں وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی خطرناک بات ہے بلکہ میں تو آپ سے کہتا ہوں آنکھ سے بھی اگر دیکھ لو تو بھی یوں سوچو میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے میری مسلمان بہن غلط کام نہیں کر سکتی یہ سونے کی بات لکھ کے رکھنا کسی کو غلط کام میں دیکھو بھی تو ابھی یوں سوچ لینا میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے میری مسلمان بہن ایسا نہیں کر سکتی یہ بڑی پیاری بات اللہ نے قرآن میں فرما دی آگے اللہ فرماتے وم کل کہا کہ جب تم نے یہ گندی بات سنی تھی تم کو اپنی زبان سے یہ کہنا تھا ہم نہیں بولیں گے ہم ایسی بات نہیں بولیں گے ہم تو عائشہ کو پاک سمجھتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی جب دونوں کے کان میں بات پہنچی سب کے بیچ میں کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک ہیں اللہ کو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کی بات بہت پسند آئی ایسے بھی یہ بڑے خوش نصیب میاں بیوی تھے حضور کے مدینہ میں میزبان تھے انہوں نے صاف کہہ دیا حضرت عائشہ پاک ہے اور حضرت عائشہ نے ایسی کوئی غلطی کی نہیں ہے اللہ ان اللہ السلی ابدا اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نصیحت کر دیتا ہوں آئندہ ایسی غلطی مت کرنا اللہ بہت جلال میں ہے غصے کے اندر ہے کہ اب نصیحت تم کو کر دی آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا کہ نبی کی پاک بیویوں پر حضرت عائشہ پر توہمت مت لگانا بلکہ کسی مسلمان عورت پر ایسی غلط تہمت کبھی مت لگانا اللہ نے نصیحت کر دی آگے صاف لفظوں میں فرمایا ان ان الذين يحبون تشيع الفاحشه في الذين امنوا لہم جو دنیا ایسی بے حیائی کی باتیں بے شرمی کی باتیں مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت میں بھی عذاب ہے دنیا میں بھی سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہے میری بہنوں یاد رکھو جب کوئی ایسی توہمت کی بہتان کی باتیں سنو ہماری پہلی ذمہ داری نہ کہہ دو یہ بات غلط ہے خاموش بھی مت رہو چپ بھی مت رہو فورن کہہ دو کہ یہ بات غلط ہے اور دوسری نصیحت یہ کہ دل سے بھی بدگمانی مت کرو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو چپ رہتے ہیں دل میں بدگمانی شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا فلانی بہن نے ایسا کیا فلانے مرد نے ایسا کیا یہ بد گمانی کرنا دل میں ایسی بات سننا یہ بھی خطرناک گناہ ہے اس کو گناہ کبیرہ ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان تنی الظن اسم اے لوگو اس ایمان والو دل میں بد کرنے سے بچو دوسری بہن کے بارے میں گندا خیال کرنے سے بچو ایسا گندا خیال کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو شیطانی چکر تھا یا ایوہ الذین آمنو لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کا یہ چکر تھا شیطان کے چکر پہ مت چلو اس لیے کہ شیطان کی عادت کیا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ خطوات فوشا اول جو شیطان کی باتوں کو مانے گا شیطان تو بے حیائی اور برائی کی باتوں کو سکھلاتا ہے اور بری اور گندی باتیں سکھلاتا ہے آگے اللہ نے لانت کی بات ارشاد فرمائی ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم کا جو لوگ ایسی پاک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جو ایمان والی ہے بے خبر ہے ایسے کاموں سے جن کو ایسے کاموں کی خبر تک نہیں کا ایسی عورتوں پر جنہوں نے تہمت لگائی دنیا میں اور آخرت میں لانت ہے اللہ اللہ کیسی خطرناک بات اللہ نے فرما دی لانت ہے لانت اللہ کی رحمت سے دور لانت آ گئی پھٹکار آ گئی میری بہنوں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے گویا ان آیتوں میں اللہ سبحان تعالی نے بہت خاص ہم کو نصیحت فرما دی بہت خاص تاکید فرما دی کہ اس طرح بہتان الزام کی باتوں کو سچا مت مانو ایسی باتوں پر چپ بھی مت رہو بدگمانی بھی مت کرو ایسی باتوں کو آگے بھی مت چلاؤ ایسی باتوں کو فوراً رد کر دو کسی مسلمان مرد اور عورت پر کبھی تہمت مت لگاؤ اپنی آخرت کی فکر کرو اللہ نے ہم کو گناہ سے بچایا یہ اللہ کا احسان ہے کوئی دوسرے کو گناہ میں دیکھ کر اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے مت اچھالو میری بہنوں آج ہم دوسروں کے گناہ کو اچھالیں گے اللہ ایک دن بچاوے حفاظت میں رکھے اللہ ہمیں ذلیل نہ کر وے لوگوں میں ہم کو اللہ رسوا نہ کر وے اسی لیے کسی کی برائی کو مت اچھالو اور یاد رکھو حضرت عائشہ کا کتنا اونچا مقام میں نے اپنے تفسیر پڑھانے والے اپنے استادوں سے سنا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جن بھائیوں کو جن بہنوں کو حضرت عائشہ کا یہ واقعہ سن کر کے آنکھ میں آنسو آ جاوے ان کو بھی دل میں رنج ہوئے ان کو بھی دل میں تکلیف ہوئے تو ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے اولا کریم کہ اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور آخرت میں دنیا میں باعزت روزی رکھی ہے کتنی بڑی فضیلت جو حضرت عائشہ کے غم میں شامل ہو جاوے اور حضرت عائشہ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لے وے میری بہنوں یہ عظیم شان واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ابھی دو آیت باقی ہے جس میں ایک خاص نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس واقعے کے متعلق وہ انشاءاللہ اللہ آئندہ کل کی مجلس میں ذکر کریں گے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائیں ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائیں ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائیں اور اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں درست شریف پر دعا کرتے ہیں الحمد للہ اللہ صلی و مولانا محمد والا علی سیدنا محمد کل ذاکر غفل عن ذکر الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا النار اے اللہ تو ہماری زبانوں کی ہر گناہ کو بولنے سے حفاظت فرما لے ہمارے دلوں کی بدگمانی سے حفاظت فرما لے اے اللہ یہ ہمارے دل تیری دو انگلی کے بیچ میں ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ چیز سوچنے والا بنا دے ہر مومن مرد اور عورت کے لیے ہمارے دل میں دماغ میں حسن زن عطا فرما دے بدگمانی کی بیماری سے حفاظت فرما لوگوں کی غیبت کرنے سے تہمت الزام بہتان لگانے سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما لے اے اللہ تو حفاظت فرما لے اے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو فضیلت نے نازل فرمائی الام مغفر تم ورس کن کریم اہ وہ بشارت اور فضیلت اس نعمت کے اندر تو ہمیں بھی شامل فرما دے اہ ہماری دینی بہنوں کو آخرت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک اور گناہ سے بچی ہوئی پاکیزہ عفت حیا اور شرم والی زندگی نصیب فرما دے اور ہر حرام اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین